تو ان میں سے بعض لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا اور جہنم کی بھڑکتی آگ ان کے لیے کافی ہے گزشتہ مضمون کی تکمیل ہے کہ آل ابراہیم کو نبوت و رسالت کی صورت میں جو کچھ انعامات الہی ملے ان پر بنی اسرائیل میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کسی نے انکار کر دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکا حالانکہ ان کا تعلق بھی خاندان ابراہیمی سے ہی تھا تو آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یقیناً زیادہ ہی حسد کریں گے اور آپ کی تکذیب زیادہ شد و مد کے ساتھ کریں گے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس کفر و عناد کی وجہ سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے